مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھیں جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اڑسٹھ یہ حدیث صحیح ہے